اب یہ سورہ مبارکہ آ گئی سورت الحجرات میں ابتدا میں کر چکا ہوں کہ اس کی حیثیت ایک زمین میں کی ہے جوڑا ہے سورہ فتح اور سورہ محمد اور وہ بالکل اپنے اس کے ترتیب کے اعتبار سے بالکل صحیح جوڑا ہے یہ در حقیقت سمجھیے کہ سورہ فتح کی چند آیات کی مزید وضاحت ہے مثلاً سورہ فتح میں ہم نے یہ پڑھا تھا بولے تو آپ ضرور ہو اور تو آپ ضرور ہو اللہ کے رسول کی تعظیم توقیر ان کی مدد ان کی نصرت یہ تمہارے لیے لازم ہے پھر ہم نے ابھی پڑھا اہل ایمان کے لیے تمہیں رحم دل ہونا چاہیے اہل ایمان کے لیے تمہارا طرز عمل جو ہے وہ بہت ہمدردانہ نیک بھلائی کا خیر خواہانہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں اب سامنے آ رہی ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ جو اب دین کے غلبے کی جد و جہد ہے اس کے لیے جہاد کی اہمیت کیا ہے دین کے اندر اس کی اصل حیثیت کیا ہے اس کو بھی اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا تو سورہ حجرات کل اٹھارہ آیات ہیں دو رکوعوں پر مشتمل ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی معاشرتی زندگی ہونی چاہیے مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کیا ہے دستوری بنیاد کیا ہے اور اس کی اصل میں اساس جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے یہ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الذین آمنوا لا تقدموا بین اللہ اللہ اللہ ان سمیع علی اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سب کچھ سننے والا ہے سب کچھ جاننے والا یہ پہلی آیت جو ہے یہ گویا کے ہر اسلامی ریاست کی دفعہ نمبر ایک ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دفعہ نمبر ایک تو یہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے لیکن حاکمیت اللہ کی کیسے یہاں پر ہوگی تنفیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی سے تجاوز نہیں ہوگا چنانچہ یہ دفعہ ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے no legislation will be done to the Quran and سننا یہ موجود ہے لیکن ایک ہاتھ سے یہ دفعہ یعنی اسلام ڈال کر اور دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا ایک آئیڈیولوجیکل کاؤنسل بنا دی گئی ہے وہ غور کرتی رہے گی کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ رپورٹ پیش کرتی رہے گی سال میں سال رپورٹیں آتی رہیں گی کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روح سے کہ ان کی دی ہوئی رپورٹ پر عمل بھی ہوگا لہذا وہ الماریوں پر الماریاں بھرتی رہی کام ہوا ہے محنتیں ہوئی ہیں کوششیں ہوئی ہیں ان میں ایک بڑی اچھی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے بغیر کیسی بینکنگ کا نظام قائم کیا جائے اس میں بڑی محنت ہوئی ہے لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس آئیڈیولوجیکل کاؤنسل کی کوئی سفارشات لازمن وہ ان کی تنفیز بھی ہوگی تو معلوم ہوا کہ وہ بس ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے اکثر و بیشتر تو فرمایا پہلی بات تو یہ طے کر لو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم کتاب اور سنت no legislation can be done here the two book of Allah Quran and the of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اصل الاصول یہ ہے دفاع کہ اس دفعہ سے اب یہ ریاست اسلامی بن گئی کہ جو بھی لیجسلیٹو باڈی آپ بنائیں اسے آپ پارلیمنٹ کہیں اسے مجلس ملی دلی اسے آپ کانگریس جو کہیں اس کی لیجسلیٹو اتارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے limited by the injunction of the Quran and the سننا اس دائرے کے اندر اندر وہ قانون سازی کر سکتے اس لیے کہ اس دائرے کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباح ہے اور مباح کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجیے کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں مہمان بلا رہے ہیں اس میں مشہور کون سا سر کیا جائے اس میں روح افزا شربت پلایا جائے یا کوئی سیون اپ پلایا جائے یا کیا کیا جائے اب اس کو آپ وہ بھی مباح ہے وہ بھی مباح ہے اب کثرت رائے سے فیصلہ کر لیجیے لیکن کثرت رائے کیا سو فیصد رائے بھی اللہ کے کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتی وہ تو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے جس کو کہ ایک حدیث سے حضور نے بہت عمدگی سے واضح کیا ہے آپ نے فرمایا مسل المومن کا مسل الفرس ہے عقیت ہی مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بندھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ ظاہر بات ہے مومن میں جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے حکم سے بند گیا رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بند گیا قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے حکام سے بنتے ہیں تو ایک آدمی وہ ہے مادر پدر آزاد ہے نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے نہ کسی آسمانی ہدایت کو مانے وہ جو چاہے قانون بنائے وہ سوڈمی کو بھی جائز قرار دے دیں ہومو سیکچولیٹی کو بھی جائز قرار دے دیں دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں لیگل سٹیٹس دے دیں ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں لیکن مسلمان تو پابند ہوتا ہے تو پہلی آیت جو ہے انتہائی اہم ہے اور گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں نو لا اللہ تو قدم اللہ و رسول ان اللہ سمیع علی اس کے بعد جو آ رہی ہیں چار آیتیں یہ خاص طور پر حضور کے ساتھ کیا کرنے عمل ہونا چاہیے دستوری بنیاد اسلامی ریاست کی یہ آ گئی اللہ اس کے رسول کے کام کی اطاعت لیکن ایک ہماری ثقافت ہماری تہذیب ہمارے کلچر کی ایک بنیاد ہے اور وہ بنیاد کیا ہے حضور کی تعظیم حضور سے محمد محبت حضور کے نقش قدم کی پیروی آپ کے فرتابی نہ کرنا آپ کے آواز کے مقابلے میں اپنی آواز بلند نہ کرنا اب یہ آرام یہ ہے وہ توقت روق ضرور ہو وہ تو ضرور ہو یہ گویا کہ اس کی شرح ہے فوق صوت النبی اللہ ایمان اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر بلا کر دھر رہو باز اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے دوسرے سے بات کر لیتے ہو ایسی حرکت کوئی نبی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا انتہ بتا مبادہ تمہارے سارے امال ہب ہو جائیں تم سمجھو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے میں نے چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں ڈالا دنا نہیں کیا کچھ نہیں کیا لیکن نہیں گستاخانہ طرز عمل نبی کی شان میں یہ تمہارے سارے کاموں کو حق کر دے گا اکارت کر دے گا مل تم لاتا شروع تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ان لذین یغدون اخوات امن رسول اللہ علاء اللہ امتحد اللہ قلوبهم للتقوى تقوا ایک چیز کو منفی انداز میں بھی کہا اب کہ مثبت انداز میں شاباش دینے کے انداز میں بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے امتحان کر کے جانچ پرکھ کر چن لیا ہے اختیار کر لیا ہے تقوا کے لیے اب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقوا زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے گا لہو مغفرت ان عظیم ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے ان دن ندی کبھی وائے حجرات ایک سوئے ادب تھا اور یہ ویسے بھی عام معاشرت کے اعتبار سے بھی سوئے ادب ہے وہ لوگ آتے تھے بدو باہر سے اب حضور کا اپنا اپنے معمولات تھے کس وقت آپ کو برابر ہونا ہے اپنے حجرے سے اور وہ باہر سے کھڑے ہو گئے یا محمد علینا آئیے ذرا باہر تشریف آئیے فرمایا ان ندینہ یوناد کبھی برائے حجرات بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے حجرات کے باہر سے اکثر ہم لا یاقلون ان میں سے اکثر وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے ولہ اللہ صبر ہوں اگر وہ صبر کرتے تخرج لہن کہ آپ خود برآمد ہوتے اپنی حجرے سے تشریف لاتے باہر لکانا خیر الحم یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا و اللہ غفور الرحیم اللہ غفور اور رحیم ہے یہ انہوں نے جان بوجھ کے گستاخی نہیں کی یہ صرف بدو ہوتے تھے اور ظاہر بات ہے وہ مہذب لوگ نہیں تھے اس حوالے سے ان کے ہاں جو بھی تھا اور عرب کا بدو وہ تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی زیادہ ان آداب وغیرہ سے بہت ناواقف بہت دور تو اس لیے ان کا کہ سے انہوں نے کی ہے یہ زیادتی لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم ہے بخشنے والا ہے آئندہ اس کا اتنا نہ ہو اس کے بعد آٹھ احکام آ رہے ہیں مسلمان معاشرے کو مضبوط اور مربوط رکھنے کے لیے اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد غلبہ دین کی جد و جہد اگر یہ جماعت مضبوط نہیں ہے مستحکم نہیں ہے مربوط نہیں ہے تو ظاہر بات ہے جد و جہد کمزور ہو گئی اور اس کے اندر رکھنے کہاں کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں دو بڑے حکم اور چھ چھوٹے حکم ویسے وہ چھ چھوٹے کس وجہ سے کہہ رہا ہوں وہ بھی میں آپ چرچ کر دوں گا اس لیے کہ وہ ایک ایک آیت میں تین تین جمع کیے اور یہاں پہلے جو دو بڑے حکم آ رہے ہیں ان کے لیے مستقل آیات نادل ہوں بڑے آکام میں سے پہلا کیا ہے آئی الدین آمن انجا کم فاسق ہوں بے لبائی فتبین قوم بے جہالت ان فتس بھی ہوں علامہ فالتم نادمین اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے جو متقی نہیں ہے وہ آئے کوئی بڑی خبر لے کر اطلاع لے کر فتح تو تحقیق کر لیا کرو اس کی خبر پر کوئی اقدام نہ کر گزرنا ہو سکتا ہے وہ غلط بات بتا رہا ہو تمہیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے حملے کی تیاری کر رہا ہے تو تم پہلے اسے پریمپٹ کرنے کے لیے فوری طور پر تم حملہ کر دو نہیں بھائی ہو تحقیق کر لیا کرو انت قومن میں جہالت مبادہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں حملہ کر بیٹھو کسی قوم کے اوپر کسی قبیلے کے اوپر نادانی میں فتس میں ہوں علامہ فالتم تم اور پھر تمہیں ہونا پڑے جو کچھ کہ تم نے کیا ہو اس پر نادم اس لیے یہ کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے ہاں خبر لانے والا صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ اور بات دوسری لیکن یہ کہ جو شخص جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے اس کا کردار اس کی زندگی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوئی کسی خبر پر فوراً کوئی اقدام درست نہیں ہوگا اس کی پوری طرح تحقیق کرو تفتیش کرو اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ جو افواہوں کے اوپر اقدام کر دیے جاتے ہیں ان سے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں بڑی بڑی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں معلوم و نفیقوں رسول اللہ اور دیکھو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں یہ اس سے کیا مراد ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ تم میں سے بعض خواتین کے شوہر بھی ہیں بعض اشخاص کے داماد بھی ہیں بعض کے خسر بھی ہیں یہ رشتے ہیں کہ نہیں بعض کے بھتیجے بھی ہیں تو اگرچہ ان کے رشتے ہیں لیکن ازواج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے شوہر نہیں یہ اللہ کے رسول ہے بڑا فرق ہوگا اگر صرف شوہر سمجھ کر کوئی معاملہ کیا اور لیکن یہ کہ یہ حیثیت نگاہ میں نہ رہے کہ اللہ کے رسول ہے اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سمجھے ہمارا داماد ہے داماد تو بیٹے کے برابر ہوتا ہے نا نہیں اللہ کا رسول ان کی جو حیثیت تمہارے سامنے مقدم رہنی چاہیے وہ یہ تو اللہ کے رسول ہے والم النفیقم رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہے اگرچہ محمد ابن عبداللہ کوئی شک نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے لو یوتیو کمفی کثیر بن اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں لانت تم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں ان کی منشا دیکھو ولاکن اللہ ایمان لیکن اے محمد کے ساتھیوں اے صحابہ رسول اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے وزیہ نحوفی قلوب کم اسے تمہارے قلوب کے اندر کھبا دیا ہے وہ کر رہا اب بالخصوق کا بلشان اور بہت ہی تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو بھی اور فسق کو بھی اور نافرمانی کو بھی یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت بڑی آیت جو نازل ہوئی ہے قرآن میں ولاکن اللہ حب باحکم المان ذی الحفی قلوب کم و کر رہا قر امل فصو ابل الراشدون یقیناً یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور جو سعادت مند ہیں اور جو آخری کامیابی کو حاصل کریں گے فضل من اللہ و نعما اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کا احسان ہے واللہ علیم الحکیم اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے اب دوسرا حکم آ رہا ہے وہ ان فتح نے میرے منہ میں نہیں آخر اہل ایمان بھی انسان جھگڑا ہو سکتا ہے اختلاف ہوگا اختلاف سخت ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا جھگڑا سخت ہو جائے اختلاف بھی ہو جائے گا آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین جنگ ہوئی کہ نہیں حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی کہ نہیں یہ کون ہے اس کو آپ کہنے کافی اللہ سمہ معاذ اللہ تو فرمایا وہی تا فتح نہیں نریندر اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ لڑ پڑے فاصلے ہو بین تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے سب لوگوں کو کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا ہے آپس میں نبٹ لیں نہیں ان کے درمیان صلح کراؤ تمہارا فرض ہے یہ اجتماعی ہے صلح کراؤ فاصلے ہو بین ہوما ان ڈفرینس ہمیں کیا تعلق غلط اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کمزور کرنے کا سبب بنے گا اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کمزور پڑ رہی ہے لہذا فرض سمجھو جو بہنا ہوما ان کے درمیان صلاح کراؤ فعم بغا کہدا ہوا اگر نکرا پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے صلاح کی پابندی نہیں کر رہا صلاح کرا دی گئی پھر بھی وہ زیادتی کر رہا فقاتل التی تبغی اب جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرنے والا ہے اب یہ دو فریقوں کے درمیان نہیں رہا معاملہ اب ایک فریق گویا کہ پوری مسلم جماعت کو پورے مسلم معاشرے کو پوری ملت اسلامی کو وہ للکار رہا چیلنج کر رہا ہے تو اب ان سے جنگ کرو حتہ اللہ عبد اللہ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف صلح کی جو بھی شرائط تھی ان کو دوبارہ قبول کر لے فنفات پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ہوں نہ ہوں ماں پھر ان کے ماں بہن دوبارہ صلح کرا دو بلا انصاف کے ساتھ سے تو اور دیکھنا انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا انصاف کرو اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے فریق پر تم کو جاتی کر بیٹھو اس لیے کہ اب اس سے تم بھی لڑے ہو لڑ کر تم نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ صلاح کی پابندی کرے تو اب بھی اس پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے وقت تو ان اللہ یحب المقصطین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے یہ تو دو بڑے بڑے حکم ہو گئے اب ایک آیت میں تین حکم اور دوسری میں پھر تین حکم یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی سطح کے اوپر یا برادریوں کی سطح کے اوپر یا جماعتوں کے اندر جس طرح کے بڑے بڑے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں بات چیزیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن اس سے دلوں کے اندر زخم پڑ جاتے ہیں ان نمبر مومن ہوں بین کو یہ تو اسی کے ساتھ آ گئی یقیناً تمام اہل ایمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو و تق اللہ اللہ کا تقوا اختیار کرو لال نقل تاکہ تم پر رحم کیا جائے اب وہ آ رہی ہیں دو آئے تھے یا خیر ہونا اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے تبصر نہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو کسی ایک برائی کو دیکھا ہے تم نے کسی ایک ایپ کو دیکھا ہے اس کی ناک چھوٹی ہے اس کا کان چھوٹا ہے اس کا فلاں یہ ہے اس کا یہ ہے تو تم نے تو کوئی ایپ دیکھا ہے ظاہری ہو سکتا ہے دل میں اس کے تقوی تم سے دس گنا زیادہ ہو اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت تم سے ہزار گنا زیادہ ہو تو تمہیں کیا پتا تم نے تو ایک چیز دیکھی ہے اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اصا یقن خیر ہن ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑا رہی ہیں ایک حکم تو ہو گیا خور نہ ہو ولا کل میں دو سکوں اپنے آپ کو ایب نہ لگاؤ اپنے آپ کو ایب لگانا یعنی اپنے بھائیوں پر ایب نہ لگاؤ آخر وہ تمہاری تمہاری ہی اس ملت کا فرد ہے امت کا فرد ہے تو اس کو ایب لگا تو تمہیں ایب لگا اس لیے فرمایا بہت ہی بڑی الفاظ ہے ولا کل میں ولا انف سکوں اور لوگوں کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو کسی جماعت کا نام کچھ اور ہے اس کو چڑانے کے لیے نام کچھ اور رکھ لیا گیا ہے یا اور کسی فرد کے لیے کسی گروہ کے لیے تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا اور نام ان کے اوپر کہ جو ان کو پسندیدہ نہیں ہے یہ تین کام ہو گئے ایک آیت میں روکا گیا اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی ایک دوست آپ کا آپ ایک خاص قسم کا مذاق اس سے کر رہے ہیں یا کسی لفظ سے اس کو چھیڑتے ہیں سو دفعہ وہ سن لیتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا کسی وقت عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ اس کے دل میں جا کر زخم کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک ایسی جو ہے اس کے اندر گرا پڑ جاتی ہے پھر کھولے کھولے نہیں کھل سکتی لہذا کرو بے سرسم الصوبوں کو بادل ایمان ایمان کے بعد تو مرائی کا نام بھی برا ہے کیوں ان چیزوں میں جا رہے ہو تمہیں تو ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے تو ان گندگیوں کی طرف جو ہے متوجہ ہی نہ ہو ملم یتوف اللہ محمد عالم اور جو باز نہیں آئیں گے تو وہی ہے کہ جو ظالم ہے اللہ کی نگاہ میں تو ترغیب بھی ہے تشویش بھی ہے سمجھانے کا انداز بھی ہے اور ڈانٹ ڈبٹ بھی ہے باز نہیں آؤ گے تو اللہ کی نگاہ میں پھر تم ظالم ہو اگلی آج میں پھر تین چیزیں وہ پہلی تین چیزیں رو در روح ہوتی ہیں آمنے سامنے اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں پیچھ پیچھے ہوتی ہیں یا کثیر ضن نباز ضن اسم اہل ایمان زیادہ زن کرنے سے بچو ہم کا گمان بٹھا لینا کسی کے بارے میں جب تک کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے کسی کی طرف سے کوئی روش یا رویہ یا کوئی اقدام جو ہے واضح طور پر سامنے نہ آ جائے اپنے دل میں خواب کا کوئی اس کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں سوئے دن پیدا کر لینا بعض اور دن نے کس کو بعض زن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے تک پہنچ جائیں گے اس لیے کہ تم نے اپنے دل میں بات بٹھا لی ہے حالانکہ اس میں وہ شہ ہے ہی نہیں لہٰذا یہ تمہاری طرف سے گویا کہ تہمت ہو رہی ہے اس کے اوپر قلمی طور پر تو تہمت ہو گئی ولا تجسس اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کی توڑ میں نہ رہو بارہ اسلامی ریاست ہوگی تو جاسوسی کا محکمہ بھی ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن افراد کی سطح پر خام خواہ فلاں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ دونوں بھائیوں کے معاملات کیا ہیں کیا وجہ لڑائی کیوں نہیں ہوتی ان میں کچھ لوگوں کی ہوتی تلاش میں رہتے ایسی چیزوں کی بلا تجسس ہو تجسس مت کرو بلا یک تب باز بازا اور تم میں سے کوئی دوسرے کی بھی مت نہ کرے کسی کے پیٹ پیچھے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے چاہے وہ برائی بالفعل اس میں ہو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اگر وہ برائی اس میں ہو آپ نے فرمایا کبھی تو غیبت ہے اگر برائی ہے نہیں تو ہو گئی وہ تو غیبت سے جرم ہو گیا لیکن یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان نہ کی جائے و آخی میتن کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے تب کرے تم یہ تو تمہیں بہت برا لگا بہت گن آیا یہ کیا بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کوئی شخص کہے گا یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے لیکن یہ اخلاقی سطح پر یہی کام تم کرتے ہو غیبت جو ہے اخلاقی سطح پر یہی ہے کیوں کہ جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں اگر وہ موجود ہوتا اپنا دفاع کرتا لیکن موجود نہیں دفاع نہیں کر سکتا وضاحت کرتا آپ کو غلط بات سمجھ میں آئی آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا آپ کو اطلاع صحیح نہیں ملی ہے آپ طرح سے اپنی حفاظت کرتا ہے اپنی عزت کی اور چونکہ موجود نہیں ہے آپ نے جیسے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہے جدھر سے چاہو موٹی جسے کاٹ لو لیکن اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں قریب آ جائے گا یہی ہے مثال المحد کو اللہ کو اللہ معافی ہے میں تنفا کرے تم بتخ اللہ ان اللہ طواب الرحیم اور اللہ کا تقوا اختیار کرو اللہ طواب ہے توبہ کا بہت قبول فرمانے والا اور رحیم ہے بہت اہم فرمانے والا تیسرا حصہ اس سورج مبارکہ کا جو آ رہا ہے یہ عظیم ترین مضامین پر مشتمل ہے ابھی کل معاملہ سارا یا لدین لدین آمن لذین آمنو آپ نے دیکھا یہ یوں سمجھیے کہ بارہ آیات میں پانچ مرتبہ یا لذین آمن آ چکا ہے اور ہم نے دیکھا مکی صورتیں اتنی اتنی لمبی جو ہے یو لذین آمن کا سیرا وہاں ہی نہیں لیکن یہ آئے کار یا اے لوگو اے لوگوں انا خلق نہ کو و عنصا اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم سب کو چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو تم سب کو ہم نے پیدا کیا ہے من منزقرین و انسا ایک مرد اور ایک عورت حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہو تم میں جالنا شعبوں شعب و قواعد الطارف تعارف اور ہم نے تمہیں بنا دیا ہے قوموں میں تقسیم کر دیا اور قبیلوں میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو یہ رنگ کا فرق نسل کا فرق اور یہ شکل و شبہات کا فرق یہ جو بھی انسان کے نقوش ہیں ان کا فرق زبانوں کا فرق یہ قوموں اور قبیلوں میں جو فرق اور امتیاز ان میں ڈالا ہے تاکہ پہچان سکو سارے انسان ایک ہی رنگ کے ایک ہی شکل و صورت کے ایک ہی معلوم ہوتا کہ سانچا ہے فیکٹری کا اسی میں سے سب بنے چلے آ رہے ہیں ایک ہی زبان بولتے تو پہچانتے کیسے ایک دوسرے کو یہ سارا ہے صرف پہچان کے لیے یہ یہ نہیں ہے کہ فلاں نسل آلہ ہے فلاں گھٹیا ہے فلاں اونچی ہے فلاں نیچی ہے جیسا کہ آپ نے خطبہ دیا تھا جو آخری خطبہ ہے حجت الوداع کا لا فضل ولا ولا عجمی ولا ولابین ولال احمرا الاصد ولال اسودا احمر الا بالتقوی کسی عربی کو کسی عرب کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں کسی سرخرو کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں کسی سیاہ فام کو کسی سرخرو پر کوئی فضیلت نہیں ہاں فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے ایچ جی ویلز نے اپنی history of history of the world میں یہ میسج کوٹ کر کے لکھا کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی تاریخ انسانی میں human fraternity equality and freedom انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واس تو بہت کہے گئے لیکن یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ ان اصولوں پر بال فیل ایک مارچ کا قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دشمن ہے اس نے حضور کی سیرت پر حملے کیے ہیں بالکل وہی اسی طرح کے جیسے روشنی نے کیے روشنی نے ذرا اور زیادہ گھناؤنا استعمال کیا کیونکہ وہ تو فکشن اس نے ایک طور سے بنائی ہے لیکن اس نے وہ تعریف لکھ رہا تھا تو اس طرح کا انداز تو نہیں لیکن باتیں وہی کہیں اس کے باوجود کس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول محمد نے وہ تو رسول اللہ تو نہیں مانتا کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ for the first time in history he establish a society based on these principle of human fraternity equality and freedom اگرچہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا concise history of the world اس میں سے یہ پیسج نکال دیا اب تو ایڈیٹرس اور ہیں البتہ پرانا ایڈیشن کہیں یونیورسٹی سے لیجیے لائبریری سے اور وہاں سے آپ کو مل جائے گا پیسے یا و تعارف کے لیے ان ان اللہ انعقم یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے ان اللہ علیم الخبیر یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے کال آمنا اب ایک اور بہت اہم بات آ گئی اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی جو شہریت ہے اس کی بنیاد کیا ہے ایمان یا اسلام ایمان تو دل میں ہے چھپی ہوئی شہ ویریفائبل نہیں ہے ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا دنیا میں جو آپ کو قانون بنانا ہے دنیا میں جو معاشرہ بنانا ہے دنیا میں جو ریاست بنانی ہے اس میں کون شامل ہوگا اس کی ساری بنیاد اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے لیکن آخرت میں سارا دار و مدار ایمان پر ہے اسلام پر نہیں ہے آپ جو ہے یہاں کی ابھی سینسس ہوگا آپ کے ملک میں آپ لکھا ہوا ہے آپ کے کھانے میں مسلم لیکن یہ کہ اس کی بنا پر اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہو جائے گی اللہ دیکھے گا ایمان بھی تھا کہ نہیں ان اللہ سو رحم ولا الا امبال ولا قلو امال حکم اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا تو یہ جو ایمان اور اسلام کا فرق ہے اسلامی ریاست اسلامی معاشرے کی اس بحث میں اہم ترین ہے اس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے اسلام پر ہے اس کے لیے بیان کیا کیا کالت العراب و آمنہ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے لم کو میں ہے نبی ان سے کہہ دیجیے تم ہر ایمان نہیں لائے ہو لم کو لو ہے یہ نفی یاد میں لم ہو رہی ہے پہلے مظاہرے پر لم لا کر تاکید ہو جاتی ہے ماں امن تم نہیں لم تم ہر بھی ایمان نہیں لائے ہو لا تم قولو اسلم یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہم نے اطاعت قبول کر لی ولما لما ید خل ایمان و فی قلوب بے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وہ ان تو اللہ و رسول لیکن اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے لا یل تم نامالکم شیا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا ان اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم ہے یعنی قانون تو یہی بنتا ہے اصول تو یہ بنتا ہے جب تک ایمان دل میں نہ ہو تو کسی کا کوئی عمل قبول نہ ہو لیکن اللہ غفور ہے رحیم ہے اس کی شان غفاری اور اس کی شان رحیمی کے صدقے سے اللہ نے تمہیں یہ رعایت دی ہے کہ اگر نفاق نہ ہو چاہے ایمان ابھی دل کے اندر راسک نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگرچہ یہ اطاعت ہوگی total obedience partial obedience is no obedience it has to be total سلسل میں کافا پا اسلام میں بھی جزوی داخلہ جو ہے قبول نہیں ہے پورا کا پورا ہم اتن سموچے لیکن بہرحال اسلام تو یہ ہے اب اگر تم جاننا چاہو کہ مومن کسے کہتے ہیں تو سن لو اس کی ڈیفینیشن یہ آ گئی اب یہ میں نے سورہ انفال کے دوران بھی اس کو وضاحت کیا تھا کہ اس کے دو حصے جو اس ڈیفینیشن کے سورہ انفال میں دوسری آیت دوسری تیسری اور ادھر آخر سے پہلی آیت جو ہے اس میں ان کو دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا یہ ہے گویا کہ comprehensive definition of a Muslim of a مومن a اے مومن ان الذين آمنوا و رسول ہی لم يرتابوا مومن تو بس صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے لم یرتابو پھر وہی جہاں میں ہر چیز کوئی شک نہیں پیدا کیا یعنی یقین بن گیا ایمان دل کے اندر راسر ہو گیا جیسے کہ فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تمہارے دلوں میں دیا اس نے جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا دل میں راسخ نہیں ہوا صرف زبان پر ہے آمن تو مل ملائکت ہی وہ قطب یہ اسلام ہے بونے الاسلام و خمسن اس میں یقین قلبی شامل نہیں ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے وہ قان سراتے بھائی کا سویہ حاجل بیت اس لیے کہ ایمان ایمان ذرا کسی اور شے کا نام ہے وہ ایمان کیا ہے اس کے دو حصے کر دیے اب یہ اس شہادت سے نیچے یقین قلبی والی بات ایڈ ہو جائے اور ادھر عمل میں جہاد ایڈ ہو جائے تو سات چیزیں ہوں گی تو اب یہ مومن شمار ہوگا پانچ چیزیں تو اسلام وہ تو ہوگی ہونی ہے مومن جو ہے وہ مسلم تو ہوگا ہی اللہ محالا لیکن اس سے اوپر کی منزل ہے تو دو چیزیں اور بڑھ جائیں گی وہ کیا ہے ان نمل مومن الزین امن بلّہ و رسول و جاہد فی اللہ اور جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی رات الام اساد یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں دعوے ایمان میں سچے ہیں کہنا آسان ہے آمن تو بلّہ و ملائے ہی وہ کتب ہی لیکن واقعی ایمان ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے لو جیسا کہ میں نے عرض کیا باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو ذہن قبول کیا ہوا ہے اس کی چاکری کر رہے ہیں اسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی توانائیاں سر کر رہے ہیں اسی نظام کے تحت پھلنے اور پھیلنے اور پھولنے میں زیادہ کمائیں زیادہ بڑے گھر میں رہیں زیادہ شاندار محل ہو زیادہ ہماری کار لمبی ہو ہمارا یہ ہو ہمارا وہ ہو سارا دن رات اور سارا خون پسینہ اسی کام کے لیے ہوا وہ مومن نہیں ہو سکتا غلبہ باطل کے تحت انڈر پروٹیسٹ رہنا پڑے گا ایسے رہنا ہوگا جیسے کہ جیل میں انسان رہتا ہے اور دنیا سجن مومن و جنت کافی اور یہ کہ اپنی توانائی میں سے منیمم سبسٹنس لیول پر جو آپ کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہو اس حد تک تو اپنے وقت اور سوان آئی اور اپنی قوت اور صلاحیت میں لگائے آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے باقی سارا وقت ساری صلاحیت ساری قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک کر اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں پھر یہ اسلام کا دعویٰ ہے اسلام تو ہے مانے گا تم دنیا میں تم مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہو مسلمان باپ کی وراثت تمہیں مل جائے گی قانونی حقوق سارے تمہارے مسلمانوں کے ہوں گے اسلامی ریاست میں تم مکمل شہری شمار ہو جاؤ گے لیکن مومن شمار نہیں ہوگی اللہ کے ہاں قالت العراب آیات تو ایسی ہیں کہ یہ یاد کر لیجیے آج کی رات قالت الاراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا معلوم علیحدہ کر دیا بالکل واحد مقام ہے یہ قرآن مجید کا اس میں اسلام اور ایمان کو یوں کر دیا علیحدہ کہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں کہا گیا ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا البتہ اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ منافقین کی بات نہیں ہے منافقین کا تو کوئی عمل قبول نہیں اللہ کے ہاں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا تاریخی پس منظر سمجھ لیجئے جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں حضور کو غلبہ عطا کر دیا جا رسول اللہ ولف ورا تو اللہ فضر خلو رفید اللہ افواجا اب ظاہر بات ہے کہ تمام قبائل کے اندر بیٹھ کر مشورے ہوئے it's no use continue resistance resistance اب تو بہرحال فیصلہ فتح محمد کو ہو گئی ہے اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کوئی اور راستہ نہیں جاؤ اور جا کر وفد بھیجو اور اطاعت قبول کر لو اور اسلام قبول کر لو تو وہ اطاعت بھی تھی اسلامی ریاست کی ساتھ ہی اسلام قبول کرنا بھی تھا کہ ہم نے مان لیا جی اس لیے کہ وہاں سے تو الٹیمیٹم آ چکا تھا جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ صرف چار مہینے کی مہلت ہے اس کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو فیضل الشر الحرم فخر ضرور رہے سے بجت تم تو اس کے بعد ایمان لانا ان کے لیے لازم تھا اگر رہنا عرب کے اندر لیکن یہ کہ ان میں تین طرح کے لوگ تھے ایسے بھی یقیناً تھے جو خروص دل سے ایمان لائے ایسے بھی لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایماندار جان بچانے کے لیے یہ دو ہو گئی ویلیوز پازیٹو اور نیگیٹو بیچ میں پازیٹو اور نیگیٹو کے ایک زیرو لیول آتا ہے زیرو لیول وہ تھا کہ دل میں نہ دھوکے کی نیت ہے نہ حقیقت ایمان دل میں پیدا ہوا ہے لیکن اسلام لے آئے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں وہ ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کالت العراب و آمنا ملو کھولو اسلم تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ولما یا کھلے ایمان وی غلوبے کو ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وہ تصویح اللہ پر رسول اللہ کو مینام شیا اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ بھی گھٹائے گا نہیں کم نہیں کرے گا بلکہ آگے چل کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان بھی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا اس لیے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے اور عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے لیکن اگر تم جاننا چاہو اور دل میں یہ امنگ پیدا ہو جائے اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ آج ارادہ اور امنگ پیدا ہو جائے اور یہ وہ آرزو پیدا ہو جائے جس کے اوپر علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ آرزو کہ مجھے مومن رہنا ہے جینا ہے مرنا ہے یہ آرزو اول تو پیدا مشکل سے ہوتی ہے اور ہو جائے تو معاشرہ اس کو رضا نہیں دیتا ہر چار طرف سے اس کے خلاف آپ پر دباؤ پڑنا شروع دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا فیلٹی کے یہ اپنا کیریئر چھوڑ رہا ہے یہ اپنا کاروبار برباد کر رہا ہے وہ فلاں یہ کر رہا ہے تو ماحول جو ہے ماحول میں آکسیجن نہ ہو تو پودا کیسے پروان چڑھے گا تو اس لیے بہت مشکل کام ہے اللہ یہ کہ خلوص نیت اور عزم مسمم ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توفیق اور تحقیر ہوتی ہے تو آج آپ اس کو سامنے رکھ کر دل میں یہ آرزو لے کر اٹھیے کہ یہ ایمان اس کس ڈیفینیشن پر ہمیں پورے اترنا ہے وہ ڈیفینیشن کیا ہے ان نمل مومن الزین بلّہ و رسول تابو و اللہ اس آیت کے شروع اور آخر دونوں میں اسلوب حق رہے مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے ان کے دل میں اس ایمان نے یقین کی شکل اختیار کر لی اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں کھپائے اس نے اپنے مال بھی اپنی جانیں بھی یہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اللہ مربَہ اللہ مربن اجاللہ بن ہوں یہی صادقون ہے جن کے بارے میں سورہ توبہ میں ہم آج پڑھ کر آئے ہیں کونو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تلاش کرو کوئی صادقین ہے دنیا میں اس وقت نہیں اور حضور نے یہ خبر دی ہے لا تزال کی امتی طائفت قائمین علی الحق میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور موجود رہے گا جو حق پر قائم ہوا تلاش کرو اور سراج کر کے ماسا دیکھیے ان میں شامل ہو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ ان کے دستوں بازو بنو ظاہر بات ہے جمعیت کے بغیر جماعت کے بغیر وہ اقامت دین کیسے ہوگی وہ اظہار و دین دین الحق کے الدین کیسے ہوگا محمد الرسول اللہ عما وہ حزب اللہ بن گئے تھے تبھی تو دین قائم ہوا نا اب وہ ساری کیفیات جو سورہ حجرات میں آئیں کل والم اللہ الدین اب یہ نوٹ کر لیجئے جن لوگوں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا وہ اسلام لانے پر حضور پر اپنے احسان جتایا کرے حضور دیکھیے ہم تو لڑے بھڑے بغیر اسلام لے آئے تو ہمارا تو حق زیادہ ہونا چاہیے وہ ہماری ہریانے کی زبان میں یہ کہاوت ہے تھوتھا چنا باجے گھنا وہ چنا جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے برتن خالی ہوگا تو آواز کھنکھنانے کی آتی ہے برتن کے اندر پانی پڑا ہوا ہو تو پھر اس طرح کی آواز نہیں آتی تو ایمان سے خالی تھے اس لیے وہ اپنے ایمان کے دعوے ذرا زیادہ کرتے تھے تو اللہ علمون اللہ دین تم اپنے دین کا جو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ کو بتانا چاہتے ہو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین وہ اللہ عالم و معافی اللہ علیہ اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے لوگ اس کے آسمانوں میں اور زمین میں ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ بکل شہنگ علیم اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے یمن علیہ کا نسل ہوا ہے نبی آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے وہ اللہ تمن علیہ اسلام اسلامت میں نبی سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت بھرو بل اللہ یمن علیکم کیونکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے انہدا کم ایمان ان کن تم فاضین کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو جب اسلام پر آ گئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو اگر سچے ہوں گے تو اب ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا اطاعت رسول کرتے رہو گے اطاعت الہی کرتے رہو گے نمازیں پڑھو گے روزے رکھو گے زکوٰۃ دو گے خوش دلی کے ساتھ تو ان اعمال کی بدولت ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے گی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا دیکھیے یہاں لفظ اسلام آیا تھا پھر یمنون علیہ کا نسلم یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے وہ اللہ تمن علیہ اسلام کو نبی کہہ دیجیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو بل اللہ یمن علیکم بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے انہدا کم لمان کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی ان کل تم صادقین اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو ہاں اسلام منافقانہ کانا لائے ہو تو بات اور ہے دل میں عداوت ہے دشمنی ہے صرف جان بچانے کے لیے اگر نیت یہی ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے اگرچہ قانون اور پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے منافقین بھی آخری وقت پر مسلمان مانے گئے منافقین جو ہے یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے یہ تو کے بعد ہوا پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مسجد رات وہ گرا بھی دی گئی وہ سب کچھ ہوا بعد میں ہوا پہلے پھر میں تبوب تک کا معاملہ یہ تھا کہ پردہ پڑا ہوا تھا بل اللہ یمن علیہ ان صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض یقین اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں غائب اور غیب اللہ کے علم میں ہے واللہ اللہ بما تعملون ملول اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفا ع ویاتم بلآت و ذکی